قل اتعلمون الله بدينكم والله والله يعلم ما في في السماوات وما الارض بكل شيء عليم اے میرے نبی آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو حالانکہ اللہ تو ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے